حضرت عمر بن شعیب کے پردادہ محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کا زیادہ پینا نجاور ہو اس کو تھوڑا پینا بھی حرام ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو دس